جماعت کے ساتھ مل گیا میں نے انسان بولے اور میرا ذمہ داری کیا ہے یہ جانا ہے قرآن پاک میں اللہ نے مجھے کیا کرنے کی حکم دیا اور کسی سے مانا کرتا ہوں یہ میں نہیں جانتا ہوں جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے راستہ میں نکال واجہ اللہ نے انسان کا جو نور ہے یہ دیکھ رہا ہے حاصل کرنے کے لیے ہے اور یہاں تک سوچ دیا کرتا مرکز کی اور راستہ میں ہر ایک چیز میں سیکھا ہے میں پہلے کولمبو آتی ہوں تو کولمبو مرکز میں ایک آدمی ہے نام محمد علی صاحب وہ فورن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے میں اس کو توازو دیکھ کر توازو سیکھا کسی توازو سے انسان کے ساتھ معاملہ میں ہاں، مرکز پہ کام کرتے ہوئے میں نے اگزامات حصول کی کہ اتنی توس اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا جن میں اس سے اثر لیتے ہیں بھی اور ایک مولوی صاحب کو میرے ساتھ ماخذ کے تھے مولوی ماخذ انہوں نے علماء ہے اور میں غیر علماء ہے اتنی خدمت ہو سکی جن میڈم آپ اسے پانی آ گیا اس کی خدمت اس کا خدمت نہیں کریں گے یہی پرتی تھا انہوں نے اتنی خدمت پہنچائی جو میں سیکھ لیا ایک ہاں باہر کی نعمت کے ساتھ یہ سب معاملہ کریں اور مرکز سے بھی مجھے اتنا مسلمان ہونے کی اعتبار سے ایمان والے ہونے کی اعتبار سے اتنی خدمت پہنچے گا انہوں نے یاد کر کوئی تکلیف نہیں ہو پوچھ کو ایک گھر سے دوسرے گھر پہنچاتی ہے میری مسکراہٹ کو مٹی پر بھی قدم نہیں رکھتے وہ گھر کی دروازہ پر سوتے ایسا ہی خدمت ہوتا ہے سری لنکا میں دیکھتا ہے ہار ہے دین کو اتنی قیمتی سمجھتا ہے جو خدمت سے کہ آدمی کی دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ کے ملک میں آئے تو ایئرپورٹ سے ہو گیا تو میرے لیے ایئرپورٹ میں ہی گاڑی لے کر اپنی کیا تو میرا دل میں یہ بھی بہت اثر لیتے ہیں جو دل کو کتنی قیمت اتنی مجبوری تھے انسان کو مزدوری سوچ کے الزامات کو استعمال کر کے لیے ایئرپورٹ ایئرپورٹ سے گھر لے گئے وہ میں تو نہیں جانتے ادھر سردی ہے اور ان کو میرا پوری ضرورت پورا تو ہم ساری رات اور دعائیں کرنا یا اللہ اس کو ہار ضرورت آپ کو رکھیں ادھر میں جب اکیلا تھا میں میرا کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا اور یہ اتنی نصرت کر رہا ہے رشتہ دار جیسا لگتا ہے میں کوئی رشتہ دار کی گھر سے تو دین مجھے رشتہ دار بنا دیا جس کو میں نہیں چنتا پیسہ اور ایک گھر سے دوسرے گھر پہ لے گیا میرا کوئی ہاں تکلیف نہیں ہوگا وہ اتنی پیار سے کھانا کھلاتا ہے سب دین کی اعتبار سے میں لیا جو دین کو قیمتی چیز سمجھتے تھے دین کی اعتبار سے مجھے مثبت کرنا ہے اس سفر میں میں بہت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 عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> not worthy of saying a single word here except for this intention that our own rectification and our inner self that is full with an abundance of weaknesses and sins becomes cleansed by being in the company of Hazrat Mufti Sahib and our other senior ulama kiram and that our islah takes place by means of the barakah of the words of Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. As a Muslim, we try in all aspects of our outer as well as inner life come in conformity with deen and with the teachings of Shariat to the extent that even our entire mindset, our understanding of things be guided by that which has been conveyed by Nabi sallallahu alayhi wa sallam. We take some examples that normally success may be defined in other ways, but Allah subhanahu wa ta'ala defines success very emphatically. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ the one who is distanced from the fire of Jahannam and is ultimately granted entry into Jannah, that is success personified. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam similarly gives us many other definitions. Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. The perfect and complete Muslim is the one from whom others remain safeguarded from the evil of the hands as well as the tongue, verbal, physical and all kinds of abuse. The perfect and the true muhajir, migrant, is the one who emigrates and forsakes and leaves sin and haram. Similarly, when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asks the question, Manil Muflis, <coughs> who is the pauper, or otherwise translated, the bankrupt person, Sahaba radiallahu anhu naturally say the one who does not have gold and silver coins, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takes it further and says, that the person who is truly the bankrupt, the pauper, is the one who comes on the day of Qiyamah with an abundance of good deeds, abundance of salah, fasting, zakat, many other acts of ibadat. However, that person was deficient in huquq al-ibad, had physically abused one person, had usurped the financial right of another, had sworn at another, committed backbiting about another person, and the scales will be balanced off that the good deeds of this wrongdoer, of the oppressive person will be transferred to the account of the oppressed ones. And when his good deeds expire and there is nothing more to give to people because of rights being owed to others, then even more worrying is that the sins of the oppressed would be transferred to the account of the oppressor. May Allah Ta'ala protect us. So we find these various definitions that institute this complete mindset of deen. So similarly, on one occasion a sahabi says that uh, Hazrat Shaddad bin Aus radiallahu ta'ala says that Nabi sallallahu alayhi wasallam here in the following hadith gives the definition of who is the truly wise person, the intellectual, the person blessed with great foresight and wisdom, and who on the other hand is foolish, is a silly person. Nabi sallallahu alayhi wasallam says, and gives us two qualities of the truly wise person of great intellect, al-kayyisu mandana nafsahu, that the perfect wise person or the one who is the most intelligent of human beings with deep wisdom is that person who, first quality mentioned, controls and subjugates one's desires and inner temptations. You know that in the natural state, the human nature, the nafs, the inner self is inclined towards temptation, towards many kinds of haram. But this person makes such an effort, such an effort by dhikrullah, tilawatul Quran al-Kareem, and most importantly by being in the company of the salihin. And that is one of the primary objectives for which we attend these majalis on a weekly basis, that the desires of the inner self become curbed by being in the company of the specialists, of the doctors of the inner self. So such an effort is made on the inner self that all of one's natural desires and temptations are channeled towards that which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. One subjugates one's desires towards haram to such an extent that a person's second nature, the inner temptations, are totally in conformity with deen. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. That your natural desires come totally in conformity with what deen has taught that that which Allah has ordained as permissible as halal, one is inclined towards that. That which Allah Ta'ala has made haram, one is to forsake. But to naturally detest it from the heart, to disestan, حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان that iman and amal salihah becomes attractive to a person and sin and disobedience naturally becomes despisable to a person. So such an effort is made on the inner self that it comes totally in conformity, one controls, one takes, one, one takes control of it. The second quality of the wise person, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ That that person's actions are all dedicated to the real life. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ Allah Ta'ala says that the life of this world, it is merely like amusement, playing and games. A beautiful uh, similitude or parable by the Quran Kareem that we imagine the scenario, maybe a new game or a new toy a child brings to his friends and says, here's a new game, let us play this game, a new toy, and they will all become totally engrossed in it. You'll think that they have no other concern but this game and this toy. But we see after a little while they will forsake it, go away, totally disinterested, Ask many mothers, they will tell you the big problem is having unused toys that they are no longer inclined towards, totally negligent of it. Similarly, Allah Ta'ala says this is worldly life. It is short, it is very temporary, it seems totally attractive, but in a short while it comes to an end. The similarity is that just as they become negligent and the interest in the toy diminishes, similarly the life of this world is extremely short. A time will come in the future we'll realize how short-lived this world was. Allah Ta'ala says, so that is not the life hankering after and making a total effort towards. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Allah Ta'ala says, indeed, it is the abode of the hereafter. That is al-hayawan, that is the real life. It is the master for those in the, in the know from hayya yahya, Hayayan asal, it becomes hayawan, which means that which is a, a living object which has movement in it. In other words, the akhirah's life is the real life. The life of action, the real life worthy of living is the life of the akhirah. La mawta fiha. That is the real life because there is absolutely no death to come once a person goes into Jannah or Jahannam. So that is the real life that a person should make an effort towards. Allah Ta'ala says, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ If only they knew this reality, how short-lived this world is, how eternal the hereafter is, then they would definitely give preference to the eternal abode to that which is very short and temporary. So, as another hadith backs up this sign of the wise person, Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhuma says, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة I came as one of ten to Rasulullah صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله من أكيس الناس ومن أحزم الناس O Rasul صلى الله عليه وسلم this Ansari asked, who amongst human beings are the most wise and who are the most prudent? Who have the greatest foresight amongst human beings? Nabi sallallahu alaihi wasallam gives two signs of a totally wise person. أكثرهم ذكرا للموت. That those who remember death abundantly. So daily we take our time, muraqabah maut, three, four, five minutes, just ponder, reflect, sakarat. What will be my conditions when the malaikatul maut, the angels of death come with Israel alayhi salam to extricate my ruh? That is the sakarat, my ghusl will take place, my kafan will take place. I will leave this world with nothing that I may have made an effort for. I will go into the loneliness of my qabr. Even the most beloved ones to me, my closest family members, eventually will have to leave me and forsake me. And then Munkar Nakir, Al-Qabr innama rawdatun min riyad al-jannah wa hufratun min hufar nar So this, and, and, the various stages of the akhirah. So remembrance of death, death being in the conscience. Nabi Sallallahu utilized every opportunity to draw Sahaba anhuma's attention to this. They say that we were awaiting the burial of a Sahabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sat down at the qabr and then shed tears in remembrance of the qabr, the life of the qabr and said, فَلِهَذَا أَعِدُّ That this is the abode for which you have to continuously prepare, make an effort and this is what you have to prepare for. And we find this, this in, in having in our conscience death, that whatever we do, whatever we say, we first reflect, take a step back and think, what will this translate to in the life of the qabr for that moment when I stand up in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radiallahu ta'ala an. And such was the condition of Sahaba radiallahu ajma'in's mindset was totally fixated on the akhirah. A janaza is passing by, a person asks Abu Huraira, Abu Darda radiallahu ta'ala an, that whose janaza is this? For them, even that matter was being excessive. That moment, your total engrossment, janaza, janaza salah, qabristan, burial, it is there an apt opportunity for us to take lesson. So he says, it is your janaza. The person was perplexed, he says, if you detest that, I will tell you it is my janaza. In other words, what Abu Darda radiallahu anh is teaching us, that use that opportunity to think that this can be my janaza at any time, let your heart be softened by that. And the second quality in this hadith, Nabi sallallahu alayhi wa says, أكثرهم استعدادا أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت that those who prepare in practicality for the life after death so those who have death constantly in their remembrance as well as constant practical preparation for the life after death Nabi sallallahu alaihi wasallam says أولئك الأكياس these indeed are the ones who are the intellectual the wise ones of great foresight and wisdom ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة They have accumulated for them honor in this world and the esteem and nobility of the akhirah is reserved for such people. So on the one hand, Rasulullah says the two signs of a great wise person subjugate one's nafs and temptations and desires, bring it in conformity with deen and prepares for the life after death. On the other hand, Rasulullah gives us a definition. Who is a weak person, a foolish person, a silly person? وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ It is that person who goes on following the temptations of the inner self, haram after haram, temptation after temptation, and then foolishly consoles himself with false hopes, says that Allah is Ghafurur Rahim, but makes no effort to gain that Ghufran and Rahmah. Abdul Hassan al Basir, rahimahullah ta'ala says, you will see many a person committing guna after guna, sin after sin, and when you advise him, then that person says, Allah is Ghafurur Rahim, Allah is Ghafurur Rahim, He says, I will say that that person is telling a lie, because if he really believed that Allah is Ghafurur Rahim, then he would do such actions that would draw that maghfirah and the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala give me firstly all of us the tawfiq to practice wa akhiru da'wana alhamdulillah. السلام علیکم دوست کی درخواست ہے آپ کو کچھ ہمارے ملک کے حوالے بتائیں گے ہم تو اللہ کے راستے میں دین کو صرف نکلے ہیں تو آپ میں اللہ پاک جو ہے نا یہ پورا مکمل کام دین ہماری زندگی اندر آ جائیں بلکہ پورے عالم کے اندر آ جائیں الحمد للہ ہمارے بڑوں کی فکروں سے دعاؤں سے ہمارے اکابر کی دعاؤں سے الحمد للہ دین کی محنت ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر الحمد للہ اس محنت کی نچور سے یہ الحمد للہ کہ جماعتیں جو ہے نا حرکت کر رہی ہیں ہمارا ملک ایسا فضا ہے کہ غیر کا ملک ہے اور اس ملک کے اندر الحمد اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ پاک نے کہتے ہزار سے اوپر مسجدیں ہیں ہمارے ملک کے اندر اور الحمد للہ اکثر مسجدوں کے اندر جو ہے الحمد للہ دین کی محنت جماعتیں آ رہی ہیں اور دینی محنت ہو رہی ہے الحمد للہ کا شکر ہے کہ ملک کے اندر جو ہے ہمارے مدرسے بھی ہیں برادفٹ میں ہیں لینکاسٹر میں جوزبری میں کینٹ میں الحمد للہ اللہ کا فضل ہے کہ لڑکوں کے مدرسے بھی قائم ہو چکے ہیں کہ ہمارے کی فکروں سے دو سے اور نوجوان ملک کے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ اداروں کے اندر ہے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ للہ جماعتوں کے اندر وقت بھی لگا رہے ہیں الحمدللہ اس طرح لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی مدرسے قائم ہو چکے ہو رہے ہیں اور الحمد کا فضل ہے کہ دن بدن اس لائن سے ترقی ہو رہی ہے مدرسوں کی لائن سے کیونکہ اور لڑکوں کی لائن سے ترقی ہو رہی ہے اس کے علاوہ الحمد ابھی جو ہم نکلنے والے تھے یہ سیزن جو ہمارا ملک کے اندر ابھی جو ہے یہ نوجوانوں کی چھٹیوں کا وقت ہے اور الحمد للہ ہر مسجد سے الحمد نوجوان اللہ کے راستے نکل رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے کم و پیش جو ہمارے چھ ہزار کے طلبا ہیں جو ملک کے اندر وقت لگا رہے ہیں بڑوں سے جو ہے نا ملک کے اندر وہ وقت لگا رہے ہیں الحمد للہ یہ اکثر نوجوان جو ہے یہ کالجوں کے ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ میں اللہ پاک ان کو جو ہے نا دین کی سمجھ فرمایا اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے آگے الحمد للہ کے ملک کے اندر الحمد للہ ہمارے حضرت حافظ صاحب الحمد للہ کے بڑی تمنا تھی فکر تھی کہ پیدل جماعتوں کی جانا کی یہ چاہتی کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا علاقوں باہر کے علاقوں کے اندر جو ہے نا ان کی رہائش ہے تو ان کی طرف بھی دین پہنچے تو اس دین پہنچے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ پیدل کی لائن سے اور الحمد اللہ کا شکر ہے اس وقت جو ہے نا ملک کے اندر تیرہ جو ہیں پیدل جماعتیں کام کر رہی ہیں مختصر علاقوں کے اندر جو ہے نا پیدل کی جماعتوں کی فکر ہے چار چند ایک ہی جماعتیں ہیں جو فکر کر رہی ہیں ایسے علاقوں کے اندر جو ہے کر رہے ہیں جہاں کوئی مسجد کی یا کوئی ایسی شکل نہیں تاکہ ان تک بھی آواز پہنچ جائے ان کی فکر بھی کی جائے اس وقت الحمد للہ اور بھی پروفیشنل شو پروفیشنل کی لائن سے جو ہے محنت ہو رہی ہے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں جنٹسٹ ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ ان کا بھی کہنا کے ساتھ تعلق ہو جائے اور الحمد للہ اس محنت فکر سے الحمد للہ ایک فضا قائم ہو رہی ہے آپ حضرت ان شاء اللہ کہ اللہ پاک ہے ہم استقامت ثافرمائے قائم رہے ہیں اور ہمارے جو ان کی سرپرستی کے اندر جو ہے نا رب طافرمائے جہاں حق کی محنت ہوگی باطل والوں کی بھی محنت ہو رہی ہے اب وہ بھی پورے ملک کے اندر کاور فرما رہے ہیں جو نا کہنا ایسے حالات آ رہے ہیں کہ ان کو چگنا ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک ہمارے تمام ادارے جو ہیں ہم کے لائن سے مدرسے کے لائن سے مسجد کے لائن سے مرکز کے لائن سے اللہ حفاظت فرمائے اور پنے پرانے والوں کی بھی حفاظت فرمائے ان شاء اللہ اور اس نسبت سے ان شاء اللہ جماعتیں جو ہیں نکل رہی ہیں ہمارے جو ملک کی تقاضے جو ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری امریکہ کے تمام حلقوں کی ذمہ داری ہے اور اس طرح پورے یورپ کی بھی ہماری ذمہ داری ہے الحمد للہ جماعت کی فکر سے اور میں نے الحمد للہ کہ پورے یورپ کے اندر ہماری جو ہے جماعتیں جاتی ہیں الحمد للہ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ہم فکر نہیں کر رہے الحمد للہ تو جب واپس آتے ہیں ایسی کاغذاری ہم سنتے ہیں کہ جہاں دین کی محنت نہیں ہو رہی اور نہیں ہوئی فور ایگزامپل ایسی بھی دینی کی فضا بنی ہوئی ہے الحمد للہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے فکر ہو رہی ہے اور یورپ کے بھی اندر الحمد للہ جو ہے نا مراکز قائم ہو رہے ہیں مسجد قائم ہو رہی ہے باقی ملکوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دین سیکھنے کے لیے وقت لگانے کے لیے کرنا تو ان شاء اللہ محنت کی لائن سے ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا ان شاء اللہ کہ یورپ کی شکلیں بدلے گی ان شاء اللہ اور امید ہے ان شاء اللہ کہ آپ حضرات سے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دن آئے گا کہ جو ہے نا پورے ملک کے اندر اسلامی شکل قائم کرے گا تو ہم اللہ کا شکر الحمد للہ آپ ملک ہم دین کے سیکھنے آئے ہمارے لیے بھی دعا میں ہمارے نوساتی ہیں الحمد للہ ہمارا الحمد للہ بڑا زبردست الحمد للہ شکر وقت گزرا ہے ہم تو حضرت کی خدمت کے لیے اور دعا کے خاص لے آئے تھے آپ حضرت ہمارے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین کی پوری سمجھتا اپنے دین سے ہم کام دین سے کام لے چاہیے Thank بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد محترم علماء کرام اور ساتھیوں آپ نے جماعت کے ساتھیوں کی کارگزاری سنی اور کارگزاری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں کام کی محبت اور دینی کام کی رغبت پیدا کرتے ہیں ان نمل احمال بنیات حدیث ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں عمل کا ثواب اور عمل کی بنیاد نیت کی اوپر ہے یہ کارگزاری اگر کوئی اس نیت سے سنا دے کہ میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا یہ میرا کمال ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں وہ ریاکاری دوسروں کو دکھانا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ریاکاری اور دکھانے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اغن شرکا عن شرک مجھے کسی کو شریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میرے لیے کرنا چاہیے وہ کام تم نے دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کیا تاکہ وہ خوش ہو جائے اور مجھے بڑا سمجھے اس کو ریا کاری کہتے اور ایک حدیث میں آتا ہے ریاکاری کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم چلے جاؤ اور جس کے لیے تم نے یہ کام کیا جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا اس سے تم اجر اور ثواب مانگ لو اور ریاکاری کا مطلب یہ کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کام کر لے کہ دوسرا مجھے بڑا سمجھے یہ ریاکاری ہے اور اگر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے اور یہ مطلب نہ ہو کہ مجھے بڑا سمجھے میرا کام کر لے مجھے کچھ دے دے بلکہ دوسرے کے دل کو خوش کرنے کے لیے کام کر لے تاکہ وہ بھی دین کے کام میں لگ جائے یہ ریاکاری نہیں یہ پھر جائز ہے یہ ریاکاری ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے مرتبے کو بڑھا دے اور یہ کہ دوسرا خوش ہو جائے اور دین میں لگ جائے اور دین کی قدر اس کے دل میں پیدا ہو جائے یہ ریاکاری نہیں یہ جائز ہے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے ایک بڑے کام کرنے والے حضرت مولانا لال حسین اختر سے فرمایا کہ تم قادیانیوں کے مقابلے میں مناظرے کرتے رہتے ہو اور کبھی بھی تمہاری یہ نیت نہیں ہوگی میں کمزور ہو جاؤں آپ کی نیت یقیناً یہ ہوگی میں غالب آ جاؤں اور جب یہ نیت ہے کہ میں غالب آ جاؤں تو اس میں کبھی ریاکاری ہوگی کہ میں بڑا آدمی ہوں اس لیے تم یہ نیت کرو کہ میں غالب آ جاؤں اور غالب ہونے کے بعد مسلمان خوش ہو جائیں اور ختم نبوت پر ان کا یقین پکا ہو جائے یہ نیت کر لوں تو کارگزاری اگر ان اس نیت سے ہے میں نے یہ بڑا کام کیا یہ ریاکاری کاری ہوگی کارگزاری اگر اس نیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چلنے پھرنے کی وجہ سے حالات کو کس طرح تبدیل کیا کس طرح لوگ بے دینی سی دین کی طرف آ گئے کس طرح لوگوں کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا ہوا کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی کتنے لوگوں نے پردے کا اہتمام شروع کیا بہت لوگوں نے دینی تعلیم کی نیت کی اس نیت سے اگر کر لیں تو اس کارگزاری کا مطلب دین کا پھیلانا ہے یہ پھر ثواب ہے ایک کام ایک نیت سے کر لیا جائے تو عذاب ہے وہی کام دوسری نیت سے کر لیا جائے ثواب ہے اگر کوئی ڈاکٹر کسی کتے کا علاج کرتا ہے یہ نیت ہے کہ یہ حیوان ہے جانور ہے اس کے اندر روح ہے اس کو کتنی تکلیف ہے اس کو میں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں تو یہ ثواب ہے کتے کا علاج اس وجہ سے کرتا ہے یہ کتا ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ لڑے گا شوقیہ طور پر کتوں کو لڑ لڑانے کی نیت سے یہ عذاب بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت جو بدکار قسم کی عورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی اس کو بخش کیا اس لیے کہ اس نے کنویں سے پانی پیا اور پھر بعد میں ایک کتا وہاں بیٹھا ہوا تھا زبان نکالی تھی ہانپ رہا تھا اس عورت نے کہا جیسے مجھے پیاس کی وجہ سے تکلیف تھی اس جانور کو بھی پیاس کی وجہ سے تکلیف ہے اس لیے اس کو پانی پھیلایا وہ جنتی بن تھی سنم الحمد بنیات علما فرماتے ہیں نمبل ارمال و متمز النیات ارمال نیت کی وجہ سے اس میں تمیز اور فرق ہے ایک عمل ایک نیت سے کر لیا جائے اچھا ہوگا وہی عمل دوسری نیت سے کر لیا جائے وہ عمل اچھا نہیں ہوگا برا ہوگا جو کارگزاری سناتے ہیں ان کو یہ نیت ان کی یہ نیت ہوتی ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کارگزاری سنا دیں تاکہ کارگزاری کی وجہ سے لوگوں میں دین کا شوق پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کے دل خوش ہو جائے کہ الحمد جہاں دین کا کام نہیں تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کام کو شروع فرمایا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں دعوت کے کام کے ساتھ جڑ جائے یہ ذکر اور ذکر کی لائن یہ بھی دعوت کے لیے ہے ذکر کا شوق کسی میں پیدا ہو جائے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے اور دین کی لائن پر بھی آ جائے تو جتنے کام ہے وہ سب دین کی دعوت کے لیے یہ مدارس دین کی دعوت کے لیے ہے مدرسے میں پڑھیں گے کسی کو دین سکھائیں گے کسی کو علم سکھائیں گے تو علم کے ساتھ اس کو عمل سکھائیں گے علم اور عمل پر جب آدمی آئے گا دین پر چلے گا تو دعوت کا مقصد یہی ہے کہ لوگ دیندار بن جائیں اور لوگوں میں دین آ جائے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے بلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آج میں فتح کا جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ تمنا نہیں کی کہ میں کسی فوج کا کسی حصے کا امیر بن جاؤں اس دن میں نے یہ تمنا کی یہ خواہش کی کہ کاش میں امیر بن جاؤں اس لیے کہ جو امیر ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ڈپلوم اور صنعت مل گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی ہے خیبر کا جہاد تھا خیبر کی جنگ تھی جہاں سب یہود شرارت کے لیے جمع ہوئے تھے مدینہ منورہ میں یہود کی تین قبیلے آباد تھے بنو قریضہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو بنو قینقاع تھے وہ بالکل مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے اور سونے اور چاندی کے کاروبار پر ان کا قبضہ تھا اور لوگوں کو قرضے دیتے تھے سودی قرضے اور سود وصول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت کے بعد ان کو نکلنے کے لیے کہا تم نکل جاؤ اور وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے بنو کے نے اس کی مخالفت شروع کی ایک عورت پردے میں آئی تھی زیورات لینے کے لیے ایک یہودی نے ان کے برقع کے ساتھ کسی دھاگے رسی کو باندھا اور اس کے برقع اس کے پردے کو کھینچا اس کی بے عزتی کی وہ چیخنے لگی ایک مسلمان آیا اس یہودی کو قتل کیا یہودیوں نے مسلمان کو قتل کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو, تو میں میں مصیبت ہے تم یہاں سے نکل جاؤ تم نے معاہدے خلاف ورزی کی معاہدے کو پورا نہیں کیا وہ نکل گئے وہ چلے گئے فدق کی طرف ہو خیبر کی طرف دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اور تم ساتھ رہیں گے ہماری اوپر حملہ تمہاری اوپر حملہ ہوگا تمہاری اوپر حملہ ہماری اوپر حملہ ہوگا لیکن انہوں نے بھی مخالفت کی انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو نذیر کے پاس گئے تھے اس لیے کہ ایک آدمی قتل ہوا تھا اس کی دیت کی بات چیت کے لیے کہ تم بھی ہمارے ساتھ دیت میں شریک ہوگی اس لیے کہ ہم اور آپ میں معاہدہ ہے تو ہم شریف شرکت کر کے دیت دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو قلعہ ہوتا ہے فورٹ اس کی نیچے ایک چارپائی پر ایک جگہ بٹھایا اور ایک یا دو تین آدمیوں کو اوپر بھیجا کہ تم قلعے کے اوپر چلے جاؤ چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک بہت بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے تاکہ یہ ختم ہو جائے بکر صدیق اور عمر ساتھ تھے رضی اللہ عنہما حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر لائی کہ ان کا یہ منصوبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ببو بکر اٹھ گئے حضور نے فرمایا چلو صحابہ حیران اچانک کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اچانک چلے گئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے دیکھ لو اوپر آدمی چڑھائے ہیں چنانچہ بات ٹھیک تھی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ان ہو اللہ وحی وحی یوحا کی بات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم یہاں سے نکل جاؤ وادی کی پابندی اسلام میں بہت اہم چیز ہے وعدہ کی پابندی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بتائی اذا حدث کذب اذا وعد اخلف و ادا تمہیں خانہ منافق کی یہ علامت ہے اذا حدث کذب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے پیدا وعد اخلف وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے معاہدے کو بھی توڑتا ہے وعدے کو بھی توڑتا ہے اور امانت کے اندر خیانت کرتا ہے مسلمان کی شان یہ ہے اذا اذا حدث صدقہ بات کرتا ہے تو سچ بولے گا خیانت فی القول نہیں کرے گا وَإِذَا احدہ وفا وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا کرے گا وہ تو عدل امانت جس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے گا امانت کو امانت والے تک پہنچائے گا دین کی امانت اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ کی امانت ذکر ہے ذکر کرے گا یا اللہ تیرا ذکر تیرے حوالے انسانوں کی مخلوق کی امانت کو مخلوق کے حوالے کریں یہ مسلمان کی علامت ہے واضح کو بھی پورا کرے گا اور دوسری حدیث میں مناسب کی علامت ہے دفاع جب ایگریمنٹ کرتا ہے اس کو توڑتا ہے مفا جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے مسلمان کی شان ہے واجب کو پورا کرنا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مسلمانوں کی شان بیان فرمائی ہے فرمایا ولا کی والکتاب والنبیین اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل نیکی اور بڑی تقوا اور نیکی کا کام یہ ہے کہ جس کے عقائد صحیح ہو یہ عقائد ہے ون ملائقے ون کتاب ون نبی اعتقادات اور عقیدہ صحیح عقیدے کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا آدمی کا عقیدہ خراب ہو تو اس کی آخرت برباد ہے وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اس میں دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمان کا دوسرا نمبر ہے معاشرت معاشرت کے معنی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں گے والدین کے ساتھ کیسے رہیں گے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں گے عام لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے رہنے سہنے کا اسلامی طریقہ یہ بتایا اور کس طرح ان کے ساتھ گزارا کریں گے تو فرمائے و تل مالا خب ہی مال دیتا ہے محبت کے باوجود رشتہ داروں کو مال دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حسن سلوک کرتا ہے زویل قربہ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ سوال کرنے والوں کے ساتھ اور غلاموں کو آزاد کرتا ہے غلاموں کو آزاد کرنا ایک تو غلام کو آزاد کرنا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور ایک غلاموں کو آزاد کرنا یہ ہے کہ کوئی نفس کی غلامی میں بندہ ہوا ہو شیطان کی غلامی میں بندہ ہوا ہے اس کو شیطان اور نفس کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ تعالی کے غلامی میں دینا یہ جماعت تبلیغ والی یہ کرتے ہیں صوفی حضرات کرتے ہیں یہ معاشرت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ والدین کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے ان کے پاس ایک عمدہ سواری تھی سامان تھا سب ان کو دے دیا ساتھی نے ان سے کہا تو ابن عمر یہ تو دیہات کے لوگ ہیں جنگلی لوگ ہیں تھوڑی سی چیز سے خوش ہوتے ہیں آپ نے تو بہت کچھ ان کو دے دیا سواری دے دی فرمانے لگے یہ ان کے والد میرے والد کے دوست تھے ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے آج کل مسلمانوں سے یہ چیز نکل رہی ہے یہ غیر مسلم میں ہوتا تھا پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں رشتہ دار کو رشتہ دار کی خبر نہیں باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کو بوڑھوں کے مرکز میں پہنچاتے تھے اب مسلمانوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں رشتہ دار رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھتے والدین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی حسن سلوک اور احسان ان کے ساتھ نہیں کرتی حسد اور بغض اور اعناد میں مبتلا ہے فلان کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کو صحیح کرنے اور معاشرت کو ساتھ رہنا کس طرح ہوگا احسان کسی کے ساتھ کس طرح کریں گے عبداللہ ابن ابن عمر عاص رضی اللہ عنہ ہو کہ ہاں گوشت پکتا تھا اس میں شوربا بناتے تھے شوربے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا آج کل پڑوسیوں یہودی پڑوسی کے پاس بیچتے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ یہودی ہے لیکن پڑوسی ہے پڑوسی رشتہ دار ہو مسلمان ہو تو اس کا ترپل حق ہے رشتہ دار ہے پڑوسی ہے مسلمان ہے مسلمان ہے پڑوسی ہے تو اس کے دو حق ہیں رشتہ دار نہیں ہے صرف رشتے دار ہے تو اس کا ایک حق اگر اگرچہ مسلمان نہیں اور الحسان الانسان عبد الاحسان انسان تو احسان کا غلام ہے کسی کے ساتھ احسان کیا جائے تو اگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا اس کی زبان خاموش ہے دل میں اس کی قدر کرے گا کہ انسان عبد الاحسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر ایک کا احسان اتار سکتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کے احسانات امت پر پہاڑوں سے زیادہ ہیں وہ فرماتے کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے تو اور کون ہے جو کسی کے احساب کو نہ مانے اور احساس تسلیم نہ کرتا تو یہ حسن سلوک اور معاشرت کو بتلایا وہ اقام مسلاتا وہ آتا اقام وصلا اس میں عبادت بدنی کو بتایا کہ بر اور تق والا کون ہے جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے ایک ہے اقام و سلاد نماز کی پابندی کرتا ہے والذین هم وزین جو حافظ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نماز کے شرائط کو نماز کے آداب کو نماز کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں تو یہ نمبر تین عبادت بدنی زکات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ عبادت مالی مالی عبادت کرتے ہیں نمبر چار اور فرمایا اذا عہدا یہ جو وفاداری ہے جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیته ان یفی له ثم لم یفی له ولم یأتی ولم یأتی للمعاد ولم یجئ للمعاد فلا اسم علیہ اگر آدمی کسی کے ساتھ وعدہ کرے اس کی نیت یہ ہو کہ میں وعدہ کو پورا کروں گا پھر وعدے کو پورا نہیں کیا اور وعدے کے لیے نہیں آیا اس پر گناہ نہیں اس لیے کہ وہ معذور ہے لیکن اگر ایک آدمی وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وعدے کو توڑوں گا وعدہ پورا ہونا ہی نہیں ہے پورا کرنا ہی نہیں ہے تو یہ گناہ کی بات تو یہ مو ند اس آیت کریمہ میں یہ نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کو بیان فرمایا کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے مسلمان کے اخلاق میں توازو ہونے چاہیے مسلمان کے اخلاق میں شکر ہونا چاہیے مسلمان کے اخلاق میں صبر ہونا چاہیے مسلمان کے اخلاق میں دوسروں کی قدر کرنی چاہیے مسلمانوں کے اخلاق میں ادب ہونا چاہیے مسلمان کے اخلاق میں شفقت ہونی چاہیے مسلمان کے اخلاق میں جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں یہ تو بد اخلاقی ہے وعدہ کیا اور نہیں آیا اور کوئی عذر بھی خاص نہیں تو جب یہودیوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤں سے نکل جاؤ اسماعیل علیہ السلام الدی وفا جو وعدے کو پورا کرتے تھے ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا انتظار میں تھے تین دن یا زیادہ انتظار کیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں یہاں پر آؤں گا وعدے کو توڑنے کی وجہ سے پورا نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے سنا المسلم من سلم جو کامل مسلمان ہے تو کامل مسلمان یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس اپنے اس کو اذیت سے بچائے گا اس کو زبان سے بچائے گا زبان کی تکلیف سے بچائے گا اور جو اس سے اکمل مسلمان ہیں اوپر یہ تو کامل مسلمان جو اس سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائی الاسلام افضل کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا تو و توقر اسلام تعرف کھانا کھلاؤ یہ کھانا کھلانا تو ادنا چیز ہے معمولی ہے ایک مسلمان کے لیے حضرت مولانا اشرف علی بھی فرماتے تھے اکرام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی کو دینا ہو تو نقدی دے دو وہ جہاں مرضی ہو کسی کو دیتا ہے یا اپنی لیے خرچ کرتا ہے یہ اعلیٰ ہے اور دوسرا درجہ اس کے گھر میں کھانا بھیج دو تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں کھانا کھا رہا ہے اس کے دل میں ہے میری میری بیوی میرے ساتھ شریک ہو جائے میرے بچے میرے ساتھ شریک ہو جائے اس لیے کہ آدمی اکثر ایسا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو بھی کچھ مل جائے اس کے گھر بھیج دینا اور فرمائیے یہ تیسرا طریقہ ادنا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیسرا طریقہ ہے اس کو بہتر فرمایا کہ چلو اگر وہ نہیں کر سکتے یہ تو کرو بہتر مسلمان بننے کے لیے اطام تو کر لو اور کھانے کھلانے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا دیتے ہیں جو کھلانے والا ہے وہ تو صرف ایک وسیلہ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں تو یہ ہمیں عرض کر رہا تھا کہ وعدے کو پورا کرنا اخلاقیات میں سے ہے تو اس میں اخلاقیات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اخلاق ہے نمبر پانچ یہ تقوی اور نیکی کا نمبر پانچ ہے اور فرمایا اور خدا اقلبی نسد المتقون یہ چھ نمبر نمبر چھ چھرینہ اس کا نام میں نے رکھا ہے مجاہدات محنت کا کام صبر کرتے ہیں پھر بس لڑائی کے وقت دشمن کے مقابلے میں تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں اور وحین نلبہ سے وہی وحین سے مجاہدہ اور مشقت برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان کی شان ہے مجاہدہ کرنا اور مشقت برداشت کرنا یہاں مشقت برداشت کرے گا تو آخرت میں مزے ہے جیسے آپ نے سنا اس دنیا میں مجاہدہ اور مشقت برداشت نہیں کرے گا تو آخرت کے مزوں سے محروم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب اور حضرت عمار اور ان حضرات کے پاس گزرتے تھے ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا دین کی وجہ سے اور کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا کسی کے سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے کسی کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا جاتا تھا کسی کو پتھر مارے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے فرماتے تھے صبر کرو او آل یاسر اس مشقت اور مجاہدے کو مشقت کو برداشت کر لو اس کی برداشت کی وجہ سے آخرت میں مزے ہی مزے ہیں اور جنت ہی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنا وعدے کا خیال رکھنا اس کا اس کی بہت اہمیت فرمائی ہے بیان فرمائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے فرمائے تم بھی نکلو اور بنی قریضہ تیسرا قبیلہ تھا یہود کا انہوں نے تو مسلمانوں کے خلاف مشرقین کے ساتھ مل کر کے مقابلہ کیا حضبۂ خندق میں ان کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے مشرقین کے ساتھ مل گئے تو ان کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے فارغ ہو کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے فارغ ہو گئے حضرت جبریل آئے فرمایا حضرت آپ نے تو اسلحہ اتارا میں نے تو ابھی تک نہیں اتارا کیا حکم ہے میں نے قریدا کے پاس چلے جائیں ان کی مرمت کریں کینسر کا علاج کریں جو کینسر میں کوئی زخم بدن کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے بدن کا کوئی حصہ کھوڑا نکل جائے اور اس کے اندر کینسر ہو تو کہتے اس کو اتارو تاکہ بدن کا دوسرا حصہ بچے ان کا محاصرہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن محاصرہ کیا اس کو گھیرے میں لے لیا اور آخر وہ مجبور ہوئے اور کہنے لگے سعد ابن رضی اللہ عنہ سعد ابن معاذ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں وہ جو فیصلہ کریں ہمارے بارے میں سعد ابن رضی اللہ عنہ خندق کے جہاد میں زخمی ہو گئے تھے ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا اور خیمے میں پڑے تھے انہوں نے فیصلہ فرمایا جو ان کے بڑے ہیں ان کو ختم کرو جو ان کے بچے عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندیا بنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرشتے یا اللہ تعالی والا فیصلہ کیا وہی لوگ سب جا کر کے بنو بنی قرض مر گئے بنی نذیر اور یہ دوسرے لوگ خیبر میں جمع ہو گئے اور خیبر میں آخری قلعہ قموس جو فتح ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخصیت کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا محب ہے سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ عہدہ اور یہ مرتبہ اور یہ منصب ہم کو مل جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی آشو پہ چشم آنکھوں کی تکلیف آنکھیں نہیں اٹھا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں نے کہا حضرت ان کی آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے چلنا پھرنا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی دکھی نہ ہو ٹھیک پہ بالکل ٹھیک ہو گئی مجھے جھنڈا دیا اور فرمانے لگے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ یہودی ہے ہدایت والا کام کرو اللہ خیر القمن ایک آدمی آپ کے ذریعے سے ہدایت کی لائن پر آ جائے انسان کی ہدایت ہے راستہ بتانا اللہ تعالی کی ہدایت ہے منزل مقصود تک پہنچانا وسیلے کے طور پر اللہ تعالی ہمیں استعمال کریں گے کسی کے سامنے کوئی کلم کہیں گے پھر اللہ تعالی ان کے دل میں ڈالیں گے اور سیدھے راستے پر آئیں گے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے دین کا ابتدائی جماعت کا کام ان لوگوں نے ابتدا میں کیا ہے جو تعلیم یافتہ نہیں تھے علما تعلیم یافتہ تھے میوات وغیرہ کے لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو استعمال فرمایا اور انہی کے ذریعے سے تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ مقصد تک پہنچانے والا میں ہوں آپ کا کام تو صرف نقل و حرکت ہے تم نقل و حرکت کرو میں اس میں برکت دوں گا اللہ تبارک و سب کو توفیق عطا فرما دے اب یہ چند سطر حضرت کی بیان کی ہوئی میں پڑھتا ہوں الحمد للہ معمولات کی پابندی ہے پنج وقت نمازوں میں باوجود کوشش کے ایک وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے صبح شام کی تسبیحات کے ساتھ اضافہ چاہتا ہوں استغفار کے وقت والدہ محترمہ کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے جس نماز کے متعلق پابندی نہیں ہوتی وہ اور وہ چھوٹ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے یا جماعت سے رہ جاتی ہے اس کا اہتمام کریں جو ارعت الدی قدم بدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الدین عن نحمۂ ہمساہون جو لوگ نمازوں سے غافل رہتے ہیں علماء فرماتے ہیں نمازوں کی نمازوں سے غفلت کی تین درجے ہیں ایک نماز کی غفلت یہ ہے کہ آدمی نماز کو بالکل چھوڑ دے دوسری غفلت یہ ہے نماز کو اپنے وقت سے پیچھے کر دے یہ دونوں گناہ ہی کبیرہ ہے اور نمبر تین یہ ہے نماز کو مستحب وقت سے بعد میں کر دیں جیسے نماز کے لیے جو مستحب بہتر وقت ہے عصر کی نماز سورج کے متغیر ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ سورج کا رنگ نہ بدلے اور یہ بہت دیر کرتا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں درجات والذین عن صلاتهم ساہون میں داخل ہیں یہ بھی نماز کی غفلت ہے بالکل نہ پڑھے بالکل اگر نماز نہ پڑھے تو وہ تو بہت خطرناک بات ہے امام احمد کا ایک قول فرماتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں رہا قسطن نماز چھوڑتا ہے امام شافی فرماتے یہ واجب القتل ہے امام ابو حنی فرماتے اس بیوقوف کو جیل میں ڈالنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ حدیہ دیا ہے اس کو قبول نہیں کیا تو ایسے احمق اور پاگل کو جیل میں ڈالو توبہ کر لو اور اس کے بعد نماز کو وقت سے کسن مؤخر کرنا اور وقت کے بعد پڑھنا ٹائم میں نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کی بات بہت گناہ ہے سخت گناہ ہے نماز کو ایسے وقت میں پڑھنا جو بالکل آخری وقت ہو یہ بھی نہیں چاہیے جیسے پہلے زمانے میں کچھ کمارا اور حکام نماز کو مؤخر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسا کرتے ہوں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو تم اپنی نماز صحیح وقت پر پڑھ لو پھر ان کے پیچھے نفل پڑھ لو اگر نفل کا وقت ہے اور جماعت کے ساتھ چھوڑنا یہ بھی غفلت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ وہ منافق جو جماعت میں شرکت نہیں کرتے ان کے گھروں کو جلایا جائے اور ایک نماز کا ثواب ستائیس درجے ملتا ہے پچیس درجے ملتا ہے اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے اور فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو جس میں پانی بہتا ہو اور اس میں آدمی پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کا میل کچیل باقی رہے گا بالکل نہیں فرمایا ظاہر کا مسلوات الخم سے پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی پانچ مرتبہ غسل کر لے تو فرمایا اس کا جو جماعت سے رہ جاتی ہے اس کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ فلان نماز میں اپنے دربار کی حاضری سے محروم نہ فرما اور جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں کچھ پہلے سے مسجد پہنچ جائیں اور استغفار کی تصویر پڑھنے سے والدہ محترمہ پر گھبراہٹ کا پیدا ہونا بڑی تعجب کی بات ہے اس سے پہلے اس کی نوبت نہیں آئی کہ ایک استغفار پڑھے اور دوسرے کو گھبراہٹ ہو آپ اس جگہ بیٹھ کر نہ پڑھے دوسری جگہ کچھ فاصلہ پر پڑھ لیا کریں اس کو چوڑنا ہرگز نہیں چاہیے یہ معلوم نہیں ہوا کہ ذکر کی کتنی تصویر اور کیا کیا پڑھتے ہیں اس کو لکھ دیتے تو اضافہ کے متعلق مشورہ دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم